السلام علیکم students I am Wasim Ikram this is the thirty fourth lecture in a series of forty five lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ چلا اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک مور مشین دیکھی تھی میلی مشین دیکھی تھی اور اسٹیٹ اسائنمنٹس کے بارے میں بات کی تھی اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ نیکسٹ لیکچر میں آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک شفٹ رجسٹر پہ بات شروع کریں گے سو so آئیے اس سے پہلے کہ ہم شفٹ رجسٹرس پہ بات شروع کریں پرانے ٹاپک ذرا ریوائز کر لیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی اسٹیٹ اسائنمنٹ سے اسٹیٹ اسائنمنٹ بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو لے اے بی سی ڈی ان کو ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے بائنری ایک نمبر اسائن کرنا ہے جو اسٹیٹ اے کو ریپرزینٹ کرے گا جو اسٹیٹ بی کو ریپرزینٹ کرے گا اس طرح اسٹیٹ سی اینڈ ڈی کو اب وہ کیا نمبرز ہونے چاہیے وہ رینڈملی ہم سلیکٹ نہیں کریں گے وہ بیسکلی کچھ ہم نے رولز اسٹڈی کیے تھے رولز یہ تھے کہ جب آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ جائیں تو ایک minimal number of bits change ہوں دوسری نے بات یہ کی تھی کہ کوئی بھی اسٹیٹ ڈائگرام ہے کوئی بھی اس سے جو امپلیمنٹیشن ہوگی سیکوینشل اسٹیٹ مشین کی اس کو جب ریسیٹ کریں گے تو وہ اس کو ریسیٹ ہونا چاہیے یا تو زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ پہ یا ون ون ون اسٹیٹ پہ کسی اور اسٹیٹ پہ بھی ہو سکتی ہے اس کو ذرا ریسیٹ کرنا کسی اور اسٹیٹ پہ تھوڑا سا مشکل ہے so ideally zero zero zero پہلی اسٹیٹ ہونی چاہیے یا ون ون ون پہلی اسٹیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے تیسری بات یہ کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ان یوز اسٹیٹس ہیں سے آپ کے پاس ایک اسٹیٹ مشین ہے جس کی پانچ اسٹیٹس ہیں اب پانچ اسٹیٹس میں بیسکلی تین آپ کو اسٹیٹ ویریبلس چاہیے ساری پانچ اسٹیٹس ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان میں سے تین جو اسٹیٹس ہیں وہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہی تو اب بیسکلی کیا اسٹیٹس اسائن کریں گے جو ان اسائن اسٹیٹس ہیں وہ بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں کرائٹیریا کیا ہوگا اگر آپ اسٹیٹ اسائنمنٹ کی وجہ سے آپ کے جو آؤٹ پٹ ہے جو بولین ایکسپریشن ہیں وہ سمپلیفائڈ آ رہی ہیں تو آپ نان اسائن جو اسٹیٹس ہیں وہ اسائن کر سکتے ہیں اسٹیٹ اسائنمنٹ میں ایک اور ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ فلپ فلپ سے اویلیبل ہے تو پھر آپ اسٹیٹ اسائنمنٹ نہیں کر سکیں گے جیسے ہم کاؤنٹر بناتے رہیں جو کاؤنٹرز کی آؤٹ پٹ ہیں وہ فلپ فلپ کے آؤٹ پٹس ہیں تو ادھر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کاؤنٹر نے ایک سیکوینس میں شروع کرنا ہے اور ایک سیکوینس پہ جا کے اینڈ کرنا ہے سو so, اس کیس میں اسٹیٹ اسائنمنٹ نہیں ہو سکے گی اسٹیٹ اسائنمنٹ اسی کیس میں کریں گے جب ہم انٹرسٹڈ ہیں جو آؤٹ پٹس آ رہے ہیں اور جو ان پٹس اپلائی کر رہے ہیں اور آؤٹ پٹس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے پرزینٹ اسٹیٹ اور ایکسٹرنل ان پٹ پہ ہم نے اگزامپل بیسکلی دیکھی تھی کہ ایک ہم نے اسٹیٹ ڈایاگرام دیکھا تھا اور اس کے تین ڈفرنٹ قسم کی اسٹیٹ اسائنمنٹس کی تھیں ان کو پھر ہم نے بولین ایکسپریشنس نکالی تھیں امپلیمنٹ کر کے دیکھا تھا اس سے ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ جو اسٹیٹ اسائنمنٹ جن میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک بٹ چینج ہو اس کی سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن آئی تھی باقیوں کے اگر کمپیئر کریں تو یہ سمپل بولین ایکسپریشن تھی اس کا مطلب تھا کہ ہمارا جو کمبنیشن سرکٹ ہے وہ بھی کافی سمپل ہوگا نیکسٹ جو ہم نے ٹاپک ڈسکس uh, کیا تھا وہ تھا ایک مور اسٹیٹ مشین اور ایک Mealy state machine Moore state machine میں ہم نے بات کی تھی کہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی totally جو فلپ فلوپ کی پرزینٹ اسٹیٹ ہے کوئی ایکسٹرنل ان پٹ پہ آؤٹ پٹ ڈپینڈ نہیں کر رہا سو so, جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے مور مشین کا وہ کافی سمپل ہے سمپلی آپ کے پاس جو سرکلز ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں اسٹیٹس اور ایک ڈائریکٹڈ ایریا ہے جو ایک اسٹیٹ کو نیکسٹ اسٹیٹ سے کونیکٹ کر رہا ہے اس میں کوئی ان پٹ نہیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو رہی ہے وتھ سم بائنڈری نمبر جو کہ یونیک ہیں اس اسٹیٹ کے لیے میلی جو اسٹیٹ مشین ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو فلپ فلپ کی پرزنٹ اسٹیٹ ہے اور ایکسٹرنل ان پٹ سو ان دونوں کی کمبینیشن سے آؤٹ پٹ ڈٹرمن ہوگا تو ملی اسٹیٹ مشین کا جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے اس میں ہر اسٹیٹ جو ہے وہ سرکل سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے سرکل میں ہم نے اس اسٹیٹ کو in the form of binary number specify نہیں کیا ہوا سمپل ایک جنرل نیم دے دیا ہوا اے اسٹیٹ ہے بی اسٹیٹ ہے C A D A and so external input جو ہے اس کی وجہ سے یا تو ہم اسی اسٹیٹ میں رہیں گے یا ہم نیکسٹ اسٹیٹ پہ شفٹ کر جائیں گے سو uh, جو ایکسٹرنل انپٹ ہے ایک ہو سکتے ہیں دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں ملٹیپل پٹس ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ملٹیپل آؤٹ پٹ ہو سکتے ہیں سو جو ڈائریکٹڈ ایرو ہے پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ سے uh, پر uh, اس تک تو اس میں ہم نے انپٹ بھی کنڈیشن اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹس ہوں گے وہ بھی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ سے جو انپٹ اپلائی ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرزینٹ اسٹیٹ پہ رہتے ہیں تو ایک اور ڈائریکٹڈ ایرو ہوگا جو وہ ان پٹ کنڈیشن بتا رہا ہوگا اور آؤٹ پٹ بھی بتا رہا ہوگا ملی اسٹیٹ مشین کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے جو اسٹیٹس ہیں اے بی سی ڈی جو ہم نے ڈسکرائب کی ہوئی ہیں ہم نے اسٹیٹ اسائنمنٹ کرنی ہے اسٹیٹ اسائنمنٹ وہی رول جو ہے وہ اپلائی کریں گے کہ منیمل بٹ چینجز ہوں اس میں ان یوز اگر اسٹیٹس ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہے تاکہ جو ہماری امپلیمنٹیشن ہے بولین ایکسپریشن ہیں وہ سمپل آئیں سرکٹ سمپل ہو بہرحال اسٹیٹ اسائنمنٹ جب آپ نے کر لی پھر وہی چیز ہے کہ آپ نے جو ہے جو بھی فلپ فلاپ یوز کرنا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کا اسٹیٹ ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے ان پٹ ٹیبل بنے گا اس سے بولین ایکسپریشن آئیں گی بولین ایکسپریشن دو قسم کی آ رہی ہیں میلی اسٹیٹ مشین کے لیے ایک تو جو ہے ایکسائٹیشن ان پٹس جو ہیں جو جے کے فلپ فلاپ یا کوئی اور فلپ فلاپ ہے اس کے ان پٹ پہ اپلائی ہوں گی کلاک ٹرانزیکشن آئے گا تو نیکسٹ اسٹیٹ پہ شفٹ کر جائے گا اور دوسری جو بولین ایکسپریشنز ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو میلی اسٹیٹ مشین کے آؤٹ پٹس ہیں تو جیسے ہم نے بتایا کہ آؤٹ پٹس جو ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کے اسٹیٹ ویریبلز ہوں گے اور جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے وہ بھی ویریبلز اس میں شامل ہوں گے آج ہم بات شروع کریں گے رجسٹر سے رجسٹر جیسے کہ آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو مختلف جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ انفارمیشن اسٹور کریں سو so, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ L U A L U ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ اس نے ایڈیشن کرنی ہے سبٹریکشن کرنی ہے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے لاجیکل آپریشن پرفارم کرنے تو اے ایل یو جو ہے دو ویلیوز پہ at a time operation perform کرتا ہے تو وہ دو ویلیوز کہیں اسٹور ہونی چاہیے جب ریزلٹ آتا ہے وہ ہم کہیں اور اسٹور کر رہے ہیں سو اسٹوریج کہاں پہ ہوگی بیسکلی رجسٹر جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے رجسٹر بیسکلی کیا ہے it is a combination of multiple flip flops سو جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کاؤنٹر جو پڑھے اور انفیکٹ رجسٹر uh, کو بھی دیکھا فلپ فلوپس اگر آپس میں جوڑ دیں اور ان کی جو کلاک ہے وہ کامن رکھ لیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو بھی فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ ہوگا وہ اسٹور ہو جائے گا so register basically it's a combination of flip flops اور اس کا مین مقصد جو ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنا ٹیکنیکلی رجسٹر جو ہے دو کام کرتا ہے ایک تو وہ انفارمیشن اسٹوریج اور دوسرا کام جو ہے انفارمیشن کو شفٹ بھی کرتا ہے اب شفٹ آپریشن جو ہے ڈفرنٹ قسم کے ہو سکتے ہیں سیریل شفٹ ہو سکتا ہے پیرل شفٹ ہو سکتا ہے اس میں بھی اگین مزید ڈفرینس ہیں سیریل شفٹ کس قسم کا ہے اور پیرل شفٹ کس قسم کا ہے serial shift basically let suppose آپ کے پاس ایک فور بیٹ رجسٹر ہے تو آپ جو ڈیٹا ہے اس فور بٹ رجسٹر میں سیریلی ان پٹ کر سکتے ہیں one bit at a time چار بٹ رجسٹر ہے تو چار بٹ جو ہیں آپ ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ ایک ایک بٹ جو ہے سیریلی انٹر ہوتا جائے گا اسی طرح اگر مزید چار کلاک پلس آپ اپلائی کریں سیریلی جو چار بٹس اس میں انٹر ہوئی ہیں وہ سیریلی آؤٹ ہو جائیں گی سو so, اس رجسٹر کو ہم کہیں گے serial in and serial out register اب اس کی مزید دو فارمس ہیں کہ کس ڈائریکشن سے آپ ان پٹ کر رہے ہیں لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ right سائڈ سے تو یہ دو قسم کے رجسٹر ہو گئے اب جو انفارمیشن ایک رجسٹر میں آپ نے سیریلی ان پٹ کی ہے تو ود ان رجسٹر آپ انفارمیشن کو شفٹ کر سکتے ہیں اگین آپ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کر سکتے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم ساری قسمیں جو ہیں شفٹ رجسٹر کی وہ دیکھیں گے دوسرے ٹائپ کے جو رجسٹر ہیں آپ پیرل میں انفارمیشن رجسٹر میں ڈال سکتے ہیں اور پیرل میں ریٹریو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سیریل انفارمیشن ڈال سکتے ہیں پیرل ریٹریو کر سکتے ہیں یا پیرل انفارمیشن ڈال سکتے ہیں اور سیریلی ریٹریو کر سکتے ہیں سو ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ کے پاس رجسٹرس ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ سارے جو رجسٹر ہیں ان کو دیکھیں گے کام کیسے کرتے ہیں سیریل رجسٹر کیا ہوتا ہے پیرل رجسٹر کیا ہوتا ہے اور جو ایم ایس آئی چپس ہیں جو پہلے سے آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل ہیں جن کو آپ ریڈلی یوز کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں serial in and serial out register سے serial in serial out register جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیریلی ڈیٹا جو ہے one bit at a time register میں انٹر ہوگا رجسٹر اس کو اسٹور کرے گا اگر مزید آپ کلاک پلسز اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیٹا جو اسٹور ہے وہ سیریلی آؤٹ ہو جائے گا دوسرا کام جو سیریل رجسٹر کر رہا ہے انفارمیشن جو اس نے اسٹور کی ہوئی ہے لط سے فور بیٹ کا رجسٹر ہے تو انٹرنلی اس کو شفٹ لیفٹ یا رائٹ کر سکتا ہے سو so, اگر دو کلاک پلسز اپلائی کریں گے جو انفارمیشن ہے اس کو two bit left left shift یا ٹو بیٹ رائٹ شفٹ کرے گا اگر چار کلاک پلسز اپلائی کر رہے ہیں تو فور بٹ لیفٹ شفٹ یا فور بیٹ رائٹ شفٹ کرے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا بلاک ڈائگرام کیا ہے کیسے یہ شفٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوا ہے اس کا سرکٹ کیا ہے آئیے پہلے دیکھیں block diagram serial in serial right and serial out operation کا بیسکلی یہ ایک ہی رجسٹر ہے جو کہ سیریلی ان ڈیٹا کرتا ہے جو انفارمیشن اس رجسٹر میں آگی اس کو شفٹ رائٹ کر سکتا ہے اور جو انفارمیشن باہر بھیجنی اس کو سیریلی آؤٹ کرے گا جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا یہ four bit serial right serial serial out جو رجسٹر ہے فور فلپ فلپس سے بنا ہوا ہے فلپ فلپس کوئی بھی ہو سکتے ہیں ڈی فلپ فلپ ہو سکتا ہے جے کے ہو سکتا ہے ایس آر ہو سکتا ہے یا کوئی اور سا فلپ فلپ استعمال کر سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جیسے دکھایا گیا ہے data in so one bit at a time ایک فلپ فلپ میں جائے گی جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو بھی ڈیٹا این پہ بیٹ ہے وہ فلپ فلپ ون میں اسٹور ہو جائے گی نیکسٹ کلاک پلس میں جو فلپ فلپ ون پہ بیٹ اسٹور ہے وہ فلپ فلپ ٹو کے پاس چلی جائے گی سو فلپ فلپ ٹو اس کو اسٹور کرے گا اور جو نیا ان پٹ ڈیٹا ہے وہ فلپ فلپ ون اسٹور کر دے گا نیکسٹ کلاک پلس میں جو فلپ فلپ ٹو کے پاس ڈیٹا یا انفارمیشن اسٹور ہے وہ فلپ فلپ تھری کے پاس چلی جائے گی فلپ فلپ ون کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ فلپ فلپ ٹو میں چلی جائے گی اور جو ڈیٹا این جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے ادھر جو بھی بٹ ہوگی وہ فلپ فلپ ون اسٹور کر دے گا فائنلی فورتھ کلاک پلس پہ یہ تین بٹ ڈیٹا جو flip flop one two and three کے پاس ہے یہ شفٹ رائٹ ہو جائے گا by one bit flip flop three کے پاس جو انفارمیشن ہے فلپ فلپ فور کے پاس چلی جائے گی اسی طرح فلپ فلپ ٹو اور ون کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ تھری اور ٹو کے پاس چلی جائے گی جو ڈیٹا ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے زیرو یا ون وہ فلپ فلپ ون اسٹور کر دے گا so that means four clock pulse کے بعد فور بٹ شفٹ رجسٹر جو ہے کمپلیٹلی فل ہو جائے گا وتھ فور بٹس اب اس کے بعد اگر مزید کلاک پلسز اپلائی کرتے ہیں سو جو فورتھ فلپ فلوپ ہے ادھر سے ڈیٹا آؤٹ ہو جائے گا تیسرا فلپ فلوپ جو ہے اس کی انفارمیشن فورتھ میں چلی جائے گی سیکنڈ کی تیسرے میں چلی جائے گی اور فرسٹ کی سیکنڈ میں چلی جائے گی اگر ڈیٹا ان پٹ پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم ریزیوم کر لیتے ہیں کہ زیرو ہے سو زیرو موو ہو جائے گا فلپ فلوپ ون میں اس طرح اگر چار کلاک پلس آپ اپلائی کریں سو فور بٹ رجسٹر جو ہے کمپلیٹلی زیرو سے فل ہو جائے گا اور جو بھی انفارمیشن ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی آئیے دیکھتے ہیں serial in serial left serial out shift register جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے بیسکلی جو پہلے ہم نے شفٹ رجسٹر دیکھا جو شفٹ رائٹ کر رہا تھا اور یہ والا شفٹ لیفٹ جو ہے ان میں کافی سملیرٹی ہے صرف ڈائریکشن جو ہے جس کے تھرو ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے اور جہاں سے آؤٹ کیا جاتا ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور انٹرنلی جو شفٹ آپریشن ہو رہا ہے وہ رائٹ right کی بنسبت لیفٹ کی طرف ہو رہا ہے سو so, جیسے کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے ڈیٹا ان پٹ جو ہو رہا ہے وہ فورتھ فلپ فلوپ میں ہو رہا ہے کلاک ٹرانزیکشن جو بھی جو ہی ہوگا جو بھی ڈیٹا انپٹ ہے زیرو یا ون وہ فلپ فلوپ فور اسٹور کر دے گا نیکسٹ کلاک پلس پہ جو فورتھ فلپ فاپ ہے وہ انفارمیشن آگے تیسرے فلپ فلپ میں شفٹ کر دے گا اسی طرح نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ جو ٹو بٹ انفارمیشن ہے جو تھری اینڈ فور فلپ کے پاس ہے وہ آگے ایک بٹ شفٹ ہو جائے گی سو فور کلاک پلسز کے بعد یہ جو فور بٹ شفٹ رجسٹر ہے یہ کمپلیٹلی فل ہو جائے گا وتھ فور بٹس اس کے بعد اگر مزید فور کلاک پلسز اپلائی کرتے ہیں تو جو چار بٹس uh, ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گی اور وہ سیریلی آؤٹ ہوں گی one bit at a time اب جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا انٹرنلی انفارمیشن جو ہے ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو رہی ہے جو پہلے ڈائگرام تھا اس میں ہر کلاک پلس پہ انفارمیشن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ ہو رہی ہے ابھی ہم نے دو بلاک ڈائگرامس دیکھے جو کہ سیریل ان اور سیریل آؤٹ رجسٹر کے تھے پہلا جو رجسٹر تھا وہ سیریل ان انفارمیشن کر رہا ہے اور سیریل آؤٹ کر رہا ہے اور رائٹ ہینڈ ڈائریکشن میں شفٹ کر رہا ہے انفارمیشن کو جو دوسرا ہم نے دیکھا تھا وہ بھی سیریل ان ہے سیریل آؤٹ ہے پر انفارمیشن جو ہے وہ لیفٹ ڈائریکشن میں شفٹ ہو رہی ہے بیسکلی یہ امپلیمنٹ کیسے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ہم نے ایک شفٹ رجسٹر امپلیمنٹ کیا تھا یوزنگ جے کے فلپ فلوپس کوئی بھی فلپ فاپ ہم یوز کر سکتے ہیں ایک شفٹ رجسٹر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی فلپ فاپ سے کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ایک شفٹ رجسٹر اور اس کا ٹائمنگ ڈائگرام بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ساری انفارمیشن ریفریش ہو جائے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ شفٹ لیفٹ رجسٹر اور شفٹ رائٹ رجسٹر بیسکلی ایک جیسے ہیں ان کا اگر آپ جو انٹرنل اسٹرکچر ہے یا سرکٹ ہے وہ دیکھیں تو وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوگا ہمارے پاس یونیورسل شفٹ رجسٹر بھی ہیں جو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں ڈیٹا شفٹ لیفٹ کرنے کے لیے یا رائٹ شفٹ کرنے کے لیے سو so, پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈی فلپ فلوپ کے بیس پہ جو ایک شفٹ رجسٹر بنا ہوا ہے اس کی ٹائمنگ ڈایا اور اس کے بعد ہم یونیورسل رجسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کام کر سو so چاہیے دیکھیں ڈائگرام میں ایک serial in shift right serial out shift register دکھایا گیا چار بٹ کا رجسٹر ہے چار ڈی فلپ فلوپ یوز کیے ہوئے ہیں کورس سنکرونسلی کام کر رہا ہے سو کلاکس چاروں کے جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں نیگیٹو ایش ٹریگرڈ یہ شفٹ رجسٹر ہے پہ ڈیٹا این ہے جہاں ہم سیریلی اپلائی کریں گے انفارمیشن تو بیٹ ایٹ اے ٹائم یہ ہر فلپ فلپ میں انٹر ہوتی جائے گی ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ ایک ڈیٹا آؤٹ سگنل نظر آ رہا ہے سو کیو تھری جو آؤٹ پٹ ہے ادھر سے سیریلی ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں سو لیٹر سپوز کے پہلے کلاک ٹرانزیکشن میں سارے فلپ فلپ جو ہیں ریسیٹ ہو گئے ہوئے ہیں زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سو پہلے کلاک ٹرانزیکشن میں ڈیٹا ان پہ ون ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو ڈی ان پٹ ہے جہاں پہ لاجک ون ہم نے اپلائی کیا ہوا وہ کیو آؤٹ پٹ پہ چلا جائے گا سو کیو زیرو جو ہے وہ ون ہو جائے گا نیکسٹ جو کلاک ٹرانزیکشن آئے گی اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا ان پٹ پہ کیا ہے اگر ڈیٹا ان پٹ پہ ون ہے سو اگین کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ ون جو ہے کیو زیرو پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور جو پہلا جو ون تھا کیو زیرو پہ وہ کیونکہ ڈی ون کے ساتھ ہے سو کیو ون جو ہے وہ بھی ون ہو جائے گا نیکسٹ ٹو کلاک پلسز پہ اگر ڈیٹا این جو ہے دو زیروز ہیں so next two clock pulses کے بعد اگر اس شفٹ رجسٹر کے کانٹینٹس دیکھیں کیو تھری پہ ون ہوگا کیو ٹو پہ ون ہوگا کیو ون پہ زیرو ہوگا اور کیو زیرو پہ زیرو ہوگا تو چار بیٹس جو ہیں ہم نے سیریلی انٹر کر لی ہیں اب اگر ایک ففتھ کلاک پلس آئے گی سو کیو تھری جو ہے وہ انفارمیشن ہمیں مل جائے گی ادھر سے ہم پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور آگے شفٹ رجسٹر لگا ہوا ہے اس میں چلی جائے گی کیو ٹو کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کیو تھری پہ آ جائیں گے سو کیو ٹو کے کانٹینٹس کیونکہ ون تھے وہ کیو تھری پہ آگے ون ہو جائے گا کیو ون کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کیو ٹو پہ آ جائیں گے کیو ون کانٹینٹ زیرو تھے کیو ٹو جو ہے زیرو ہو جائے گا اسی طرح کیو زیرو کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کیو ون پہ آ جائیں گے کیو ون زیرو ہو جائے گا کیونکہ کیو زیرو جو تھا وہ بھی زیرو تھا ڈیٹا ان پٹ پہ اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ نئی والی انفارمیشن کیو زیرو پہ آ جائے گی اگر کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو ہم ریزیوم کرتے ہیں کہ ڈیٹا ان پٹ لائن جو ہے وہ لاجک زیرو پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو زیرو موو ہو جائے گا کیو زیرو پہ آئیے اس کو ذرا سمجھ لیں ٹائمنگ ڈائگرام کی مدد سے بھی سب سے اوپر کلاک ٹرانزیکشن دکھایا گیا ہے سو یہ کیونکہ نیگیٹولی نیگیٹولیسٹرکڈ ہے سو نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ چینجز آ رہے ہیں ڈیٹا ان پٹ جو ہے T one T four interval تک تقریباً ڈیٹا ان پٹ زیرو ہے سو ٹی فور انٹرول سے تھوڑی دیر پہلے ڈیٹا ان پٹ ون ہو جاتا ہے اس کے بعد زیرو ہو جاتا ہے اور ٹی ایٹ تک زیرو رہتا ہے ٹی ایٹ کے تھوڑی دیر بعد ڈیٹا ان پٹ پھر دوبارہ ون ہو جاتا ہے کچھ دیر تک ون رہتا ہے اس کے بعد ٹی سکسٹین تک زیرو رہتا ہے اگر کیو زیرو آؤٹ پٹ کو دیکھیں ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ انفارمیشن کو لچ کرے گا جو پہلا فلپ فلپ ہے سو ٹی ون پہ ہم نے اسٹارٹ کیا ٹی فور پہ اگر آپ دیکھیں ٹی فور پہ جو ہی کلاک ہوا ڈیٹا ان پٹ جو ہے ہائی ہے سو کیو زیرو بھی ہائی ہو گیا اسی طرح نیکسٹ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ٹی ٹی فور کے بعد فائیو جو ہے اس پہ ڈیٹا ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہو گیا so there four Q zero output جو ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا اب کیو زیرو آؤٹ پٹ کیونکہ پہلے ون تھا تو یہ ون جو ہے شفٹ ہو گیا دوسرے والے فلپ فلپ میں سو کیو ون کا آؤٹ پٹ جو ہے ون آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ٹی سکس ٹرانزیکشن پہ جو کیو ون کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا کیو ٹو پہ جو تیسرا فلپ فلپ ہے سو اس کا آؤٹ پٹ ون ون ہو گیا کیو پہ انفارمیشن آئی کیو زیرو کے آؤٹ پٹ کی سو پہلے فلپ فلپ جو ہے اس میں زیرو آؤٹ پٹ تھا وہ دوسرے والے فلپ فلپ میں چلا گیا اس طرح دوسرا فلپ فلپ ہے اس کی انفارمیشن تیسرے میں چلے گی finally T seven clock transaction پہ جو چوتھا والا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہو گیا تو جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹی فور سے لے کے ٹی ایٹ تک انفارمیشن شفٹ کر رہی ہے اور یہ شفٹ رائٹ کر رہی ہے اسی طرح ٹی ایٹ انٹرول سے ٹی ٹویلو تک دیکھیں ٹی ایٹ انٹرول کے تھوڑی دیر بعد ڈیٹا انپٹ جو ہے دوبارہ ہائی ہو گیا سو ہر نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ انفارمیشن جو ہے شفٹ کر رہی ہے پہلے فلپ فلپ ون میں گئی پھر ٹو میں پھر تھری میں پھر فور میں اگر اسی سرکٹ کو ہم یوز کرنا چاہیں as a shift left register تو اس سرکٹ میں جو چینجز کرنے پڑیں گے جو فورتھ فلپ فلپ ہے اس کا ڈی انپٹ جو ہے کیو ٹو انپٹ ڈسکونیکٹ کر دیں گے اور اس ان پٹ کو ایز سیریل پٹ کنسیڈر کریں گے اسی طرح جو کیو تھری آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم کونیکٹ کر دیں گے ڈی ٹو انپٹ کے ساتھ اور کیو ٹو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کونیکٹ کر دیں گے ڈی ون ان پٹ کے ساتھ اور کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم کونیکٹ کر دیں گے ڈی زیرو انپٹ کے ساتھ اور کیو زیرو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارا ڈیٹا آؤٹ ہوگا کلاک کا جو سرکٹ ہے وہ چاروں اسی طرح کنیکٹڈ ہوں گے اب اس میں آپ جو انفارمیشن اپلائی کریں گے جو ڈیٹا ان اپلائی کریں گے وہ چوتھے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے اور جو شفٹ ہو کے انفارمیشن آؤٹ ہو رہی ہے وہ پہلے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ ملے گی سو یہ آپ کا بن جائے گا شفٹ لیفٹ رجسٹر آئیے اب دیکھتے ہیں ایک یونیورسل شفٹ رجسٹر جو کہ شفٹ لیفٹ بھی کر سکتا ہے اور شفٹ رائٹ بھی کر سکتا ہے اس میں ایک کنٹرول پٹ ہے جس کو ہم زیرو یا ون کریں گے جس کی مدد سے ہم یا تو ڈیٹا شفٹ لیفٹ کر سکتے ہیں یا شفٹ رائٹ کر سکتے ہیں ڈائگرام میں ایک bidirectional four bit shift register دکھایا گیا بائی ڈائریکشنل کا مطلب ہے یہ شفٹ لیفٹ بھی کر سکتا ہے شفٹ رائٹ بھی کر سکتا ہے ہر فلپ فلپ کے ان پٹ پہ ایک کمبنیشن سرکٹ دکھایا گیا جو کہ دو اینڈ گیٹس اور ایک اور گیٹ کے کمبنیشن کے ساتھ بنا ہوا ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ اوپر ایک کنٹرول سگنل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے right oblique left bar so that means اگر ہم نے رائٹ right شفٹ کرنا ہے تو یہ ان پٹ جو ہے ون کر دیں گے اگر ہم نے لیفٹ انفارمیشن شفٹ کرنی ہے اس ان پٹ کو ہم زیرو کر دیں گے اگر آپ سرکٹ کو غور سے دیکھیں جو اینڈ گیٹس ہیں جن پہ ہم نے ون لکھا ہوا ہے وہ انیبل ہوں گے جب right that means control input کو ہم نے ون کیا ہوا ہے سو so, پہلا والا جو اینڈ گیٹ ہے جس پہ ون لکھا ہوا ہے وہ انیبل ہو جائے گا دوسرا فلپ فلوپ ہے جس کا اینڈ گیٹ ون ہے وہ بھی انیبل ہو جائے گا اسی طرح تیسرے والے فلپ فلاپ کا اینڈ گیٹ ون انیبل ہو جائے گا اور چوتھے والے فلپ فلاپ کا اینڈ گیٹ ون انیبل ہو جائے گا پہلے والے اینڈ گیٹ کے ساتھ دیکھیں اس کے ان پٹ پہ سیریل ڈیٹا این آ رہا ہے سو جو یہ جو گیٹ ہے وہ کنیکٹ ہے اور گیٹ کے ساتھ سو اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بیسکلی سیریل ڈیٹا این ہوگا گیٹ ٹو جو ہے اینڈ گیٹ ٹو جو ہے وہ ڈسیبل ہوا ہوا ہے اسی طرح اگر سیکنڈ فلپ فلوپ کا اینڈ گیٹ ون دیکھیں اس کا ان پٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے کیو زیرو کے ساتھ آؤٹ پٹ پہ آف کورس کیو زیرو آئے گا اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ بھی کیو زیرو آئے گا سو بیسکلی آپ نے فلپ فلپ ون کا Q zero output flip flop two کے ڈی ون ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اسی طرح فلپ فلوپ تھری جو ہے اس کے ساتھ جو کمبنیشن سرکٹ ہے اینڈ گیٹ ون کو دیکھیں اس کا ان پٹ جو ہے کیو ون ہے اسی طرح اینڈ گیٹ ون کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کیو ون ہوگا اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ون ہوگا so basically flip flip two کا کیو ون آؤٹ پٹ آپ نے فلپ فلپ تھری کے data input D two کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور اسی طرح جو آخری سرکٹ ہے اینڈ گیٹ ون کو اگر دیکھیں اس کا ان پٹ جو ہے کیو ٹو ہے اس کا output of course Q two ہوگا اور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیو ٹو ہوگا so that means flip flip three کا کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے فلپ فلپ فور کے ڈیٹا ان پٹ تھری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا یہ اسی صورت میں ہوگا جب right and left control signal ہے اس کو لاجک ون پہ سیٹ کیا ہوا اب جو ہی کلاک پلس آئے گی جو بھی سیریل ڈیٹا ان پٹ پہ انفارمیشن ہوگی وہ پہلے والے فلپ فلوپ میں لچ ہو جائے گی اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے کیو زیرو انیشلی اگر ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ریسیٹ ہوا ہوا ہے زیرو پہ سو سیکنڈ فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ زیرو چلا جائے گا اسی طرح تیسرے فلپ فلوپ کے بھی آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا اور چوتھے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ بھی زیرو ہوگا نیکسٹ کلاک پلس پہ جو فلپ فلاپ ون پہ انفارمیشن ہے وہ شفٹ ہو جائے گی فلپ فلاپ ٹو پہ اسی طرح فلپ فلاپ ٹو کی انفارمیشن تھری پہ شفٹ ہو جائے گی اور فلپ فلاپ تھری کی انفارمیشن فلپ فلاپ فور پہ شفٹ ہو جائے گی سو so, مزید کلاک پلسز اپلائی کرنے کی وجہ سے جو بھی سیریل ڈیٹا ان پٹ ہے وہ شفٹ ہوتا جائے گا رائٹ right سائڈ پہ اب اگر اس کو اس شفٹ رجسٹر کو کنفیگر کر لیا جائے شفٹ لیفٹ آپریشن کے لیے تو جو right oblique left bar signal ہے اس کو آپ نے زیرو پہ سیٹ کر دینا ہے جب آپ زیرو پہ سیٹ کریں گے تو اینڈ گیٹ ٹو جو ہیں جو چار اینڈ گیٹ ٹو دکھائے گئے وہ انیبل ہو جائیں گے اور اینڈ گیٹ ون جو دکھائے گئے وہ چار ڈسیبل ہو جائیں گے سو so, پہلے والے جو ایکسٹریم لیفٹ پہ اینڈ گیٹ ٹو جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے جو ان پٹ پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ بیسکلی آ رہی ہے کیو ون کے آؤٹ پٹ کے اسی طرح جو سیکنڈ اینڈ گیٹ ہے نمبر ٹو جو ہے اس کے ان پٹ پہ انفارمیشن آ رہی ہے کیو ٹو سے نیکسٹ جو اینڈ گیٹ ہے جو فلپ فلپ تھری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کی جو ان پٹ ہے وہ کیو تھری سے آ رہی ہے اور جو آخری والا اینڈ گیٹ ٹو ہے اس کی ان پٹ جو ہے سیریل ڈیٹا این سے آ رہی ہے اب بیسکلی یہ جو کنفیگریشن ہے یہ چوتھا والا جو فلپ فلاپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہے تیسرے فلپ فلاپ میں وہ مزید شفٹ ہوگی سیکنڈ فلپ فلاپ میں اور سیکنڈ فلپ فلاپ کی انفارمیشن جو ہے پہلے فلپ فلاپ میں شفٹ ہو رہی ہے جو سیریل آؤٹ ہے وہ کیو زیرو سے ہمیں مل رہا ہے آئیے ٹائمنگ ڈائگرام سے اس کے آپریشن کو ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے اوپر کلاک ان پٹ دکھایا گیا ہے کیونکہ یہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ٹریگر ہوتا ہے سو ایروز جو ہیں ڈاؤن لوڈ ایروز دکھائے گئے ہیں اس کے نیچے right oblique left bar signal دکھایا گیا ہے سو شروع میں ٹائم انٹرول ٹی ون سے تقریباً ٹی فور تک لیفٹ شفٹ کر رہا ہے ٹی فائیو سے تھوڑی دیر پہلے جو سگنل ہے ہائی ہو گیا سو ٹی فائیو ٹرانزیکشن پہ سرکٹ کنفیگر ہو گیا for right shift so information right shift کرے گا اگین ٹی ایٹ انٹرول سے تھوڑی دیر پہلے اس کو دوبارہ سے ریکنفیگر کر دیا لیفٹ شفٹ کے لیے سو ٹی ایٹ انٹرول سے لے کے ٹی تھرٹین انٹرول تک شفٹ لیفٹ کر رہا ہے اگین ٹی فورٹین انٹرول سے پہلے اگین اس کو کنفیگر کر لیا گیا ہے رائٹ right شفٹ کے لیے so T fourteen T fifteen T sixteen time interval میں یہ سرکٹ جو ہے رائٹ شفٹ انفارمیشن کر رہا ہے ٹی ون سے ٹی ٹو اگر انفارمیشن دیکھیں کیو زیرو جو ہے زیرو ہے کیو ون ون ہے کیو ٹو ون ہے اور کیو تھری زیرو ہے اب کیونکہ اس سرکٹ کو لیفٹ شفٹ کے لیے کنفیگر کیا گیا ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ٹی ٹو پہ کیو زیرو جو ہے وہ ون ہو گیا کیو ون جو ہے وہ ون ہو گیا کیو ٹو جو ہے زیرو ہو گیا اور کیو تھری جو ہے وہ ون ہو گیا سو so اگر آپ اس کو انفارمیشن کو دیکھیں یہ شفٹ لیفٹ ہو رہی ہے کیو تھری کا جو زیرو ہے وہ کیو ٹو پہ چلا گیا اسی طرح کلاک ٹرانسمیشن ٹی تھری پہ کیو ون کا آؤٹ پٹ زیرو ہو گیا سو ٹی تھری سے پہلے کیو ٹو کا آؤٹ پٹ زیرو تھا ٹی تھری کے بعد کیو ون کا آؤٹ پٹ زیرو ہو گیا سو دیٹ مینس یہ زیرو جو ہے مزید ایک بٹ لیفٹ شفٹ کر گیا اسی طرح ٹی فور پہ جو زیرو ہے پہلے کیو ون پہ تھا اب کیو زیرو کے آؤٹ پٹ پہ پہنچ گیا اب ٹی فائیو سے تھوڑی دیر پہلے جو رائٹ لیفٹ سگنل ہے اس کو ہائی کر دیا ہوا so that means T five interval پہ یہ ساری انفارمیشن رائٹ شفٹ ہونی چاہیے سو so جیسا کہ دکھایا گیا ہے کیو ون پہ زیرو آ گیا انیشلی جو ٹی فائیو انٹرول تھا اس سے پہلے کیو زیرو کے آؤٹ پٹ پہ زیرو تھا اب ٹی فائیو کے انٹرول کے بعد کیو ون کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ گیا so that means information right کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اسی طرح ٹی سکس انٹرول پہ کیو ون کا جو آؤٹ پٹ زیرو تھا اب وہ کیو ٹو کے آؤٹ پٹ پہ آ گیا اور اسی طرح ٹی سیون انٹرول میں کیو تھری کے آؤٹ پٹ پہ آ گیا اگین ٹی ایٹ انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ٹی ایٹ انٹرول پہ جو کنٹرول سگنل ہے رائٹ اور لیفٹ وہ لو ہو گیا دیٹ مینس آپ دوبارہ سے اس سرکٹ کو کنفیگر کر لیے کنفیگر کر لیے لیفٹ شفٹ کرنے کے لیے so again T eight interval پہ جو زیرو دکھایا گیا کیو تھری پہ وہ کیو ٹو پہ جا رہا ہے اسی طرح ٹی نائن پہ کیو ون کے آؤٹ پٹ پہ پہنچ گیا ٹی ٹین انٹرول پہ کیو زیرو کے آؤٹ پٹ پہ پہنچ گیا ٹی الیون انٹرول پہ ان پٹ جو ہے ڈیٹا جو سیریل ڈیٹا ان پٹ ہے اس پہ ہم نے ایک زیرو اپلائی کر دیا اس سے پہلے اگر آپ غور کریں سیریل ڈیٹا ان پہ ہم نے ون لاجک ون رکھا ہوا ہے سو ٹی الیون پہ ہم نے ڈیٹا ان پٹ پہ زیرو اپلائی کیا جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی کیو تھری سے ایک نیا زیرو انٹر ہو گیا اور جو کیو زیرو آؤٹ پٹ پہ زیرو تھا وہ ہم لوز کر گئے اس کی جگہ ون آ گیا اسی طرح ٹی ٹویلو انٹرول پہ ڈیٹا ان پٹ جو ہے وہ ابھی تک ہم نے لاجک زیرو پہ رکھا ہوا ہے سو کیو تھری پہ زیرو آ گیا جو پہلے کیو تھری پہ تھا وہ کیو ٹو پہ موو ہو گیا اسی طرح ٹی تھرٹین پہ تین زیروز آ گئے ہیں ٹی فورٹین انٹرول پہ جو رائٹ لیفٹ شفٹ سگنل ہے اس کو اگین ہم نے لاجک ون کر دیا دیٹ مینس اس سرکٹ کو ریکنفیگر کر دیے رائٹ شفٹ کرنے کے لیے سو so اگر انفارمیشن کو دیکھیں انفارمیشن رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی serial in and serial out shift register کی جو کہ سیریلی ان ڈیٹا کر رہے ہیں اور سیریلی آؤٹ کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ ڈائریکشن میں اور رائٹ ہینڈ ڈائریکشن میں ہم نے ایک یونیورسل رجسٹر کو بھی دیکھا جو کہ ہم کنفیگر کر سکتے ہیں شفٹ لیفٹ اور شفٹ رائٹ آپریشن کے لیے دونوں کیسز میں سیریلی ڈیٹا ان پٹ ہو رہا ہے اور سیریلی ڈیٹا آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں serial in and parallel out shift register کو serial in parallel out shift جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انفارمیشن جو ہے one bit at a time enter ہوگی رجسٹر میں اور جب کمپلیٹلی انٹر ہو جائے گی اس ساری انفارمیشن کو ہم پیرل فارم میں یعنی اکٹھا جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں سو so, اگر فور بٹ شفٹ رجسٹر ہے تو serial in one bit at a time so four clocks میں انفارمیشن اینٹر ہو جائے گی اینڈ دین فور بٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سو so, آئیے دیکھتے ہیں اس کا بلاک ڈایا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایم ایس آئی فارمس میں چپس ہیں تو وہ کیسے کام کر رہے ہیں ڈائگرام میں ایک serial in parallel out shift register دکھایا گیا جو کہ فور بٹ رجسٹر ہے فور فلپس ہیں انفارمیشن جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے انٹر ہو رہی ہے one bit at a time so serially enter ہو رہی ہے سو پہلے کلاک میں انفارمیشن فلپ فلپ ون کے پاس چلی جائے گی دوسری کلاک میں ون کی جو انفارمیشن ہے ٹو کے پاس شفٹ ہو جائے گی اور ون پہ ایک اور نئی انفارمیشن آ جائے گی اسی طرح مزید دو کلاک کے بعد جو فور بٹ رجسٹر ہے وہ کمپلیٹلی فل ہو جائے گا وتھ فور بٹس اس کے بعد ڈیٹا آؤٹ جو ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے فور ڈاؤن لوڈ ایروز دکھائی گئی ہیں دیٹ مینس چاروں فلپ کے آؤٹ پٹ سائملٹینسلی ریڈ کر سکتے ہیں ڈائگرام میں H four H C one six four eight bit serial in parallel out shift register دکھایا گیا جس کے of course eight parallel outputs ہیں اس میں ایٹ بٹ انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہیں سیریلی اینٹر ہوگی one bit at a time and eight bits جو ہیں ہم آؤٹ پٹ میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایٹ بٹ رجسٹر ہے سو ایٹ کلاکس کے بعد یہ انفارمیشن اس میں انٹر ہوگی جیسے کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا دو ان پٹس ہیں اس کے اے اینڈ بی یہ انٹرنلی ایک نینڈ گیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں سو ان میں سے ایک ان پٹ پہ ہم سیریل انفارمیشن اپلائی کریں گے اور دوسرے ان پٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں اس شفٹ رجسٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے انیبل یا ڈس ایبل کرنے کے لیے سو لیٹر سپوز کی ڈیٹا ان پٹ ہم اے پہ اپلائی کر رہے ہیں اور جو بی ان پٹ ہے اس کو ہم نے زیرو کر دیا ہے کیونکہ انٹرنلی یہ نین گیٹ ہے سو نین گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا دیٹ مینس یہ جو شفٹ رجسٹر ہے یہ شفٹ آپریشن نہیں کرے گا جو ہم ان پٹ بی کو ایکٹیو ہائی کر دیتے ہیں یہ شفٹ رجسٹر کام کرنا شروع کر دے گا تیسرا جو انپٹ ہے وہ کلیئر ایکٹیو لو انپٹ ہے یہ اے ہے ان پٹ ہے اس سگنل پہ ہم لاجک زیرو سگنل اپلائی کریں گے یہ شفٹ رجسٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ سارے زیروز آ جائیں گے دیٹ مینس زیرو پہ ریسیٹ ہو جائے گا کلاک سگنل جیسے کہ دکھایا گیا ہے ایکٹیو ہائی ہے سو پوزیٹو ٹرانزیکشن پہ یہ شفٹ آپریشن کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر کلاک سگنل دکھایا گیا اس کے بعد جو clear active low asynchronous input signal ہے جس کی مدد سے ہم شفٹ رجسٹر کو کلیئر کر سکتے ہیں وہ دکھایا گیا سو ٹی ناٹ انٹرول پہ کلیئر سگنل کو ایکٹیویٹ کیا so asynchronously independent of the clock یہ Q zero Q one Q two سے لے کے کیو سیون آؤٹ پٹس کو زیرو پہ ریسیٹ کر رہا ہے اے ان پٹ جو ہے اس پہ ہم نے ان پٹ اپلائی کیا جو سیریل ڈیٹا ہم اس میں اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان پٹ بی کو as an as a shift register inhibit یا انیبل سگنل یا ڈس ایبل سگنل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ٹی ون ٹائم انٹرول پہ سگنل بی جو ہے ان پٹ بی پہ جو ہے اس کو ہائی کر دیا ہے اب ہائی کرنے کی وجہ سے شفٹ رجسٹر کام اپنا شروع کر دے گا اس سے پہلے کام نہیں کرے گا ٹی تھری ٹائم انٹرول پہ پوزیٹو کلاک ٹرانزیشن پہ ان پٹ اے پہ لاجک ہائی انفارمیشن ہے سو یہ انفارمیشن لیچ ہوگی کیو زیرو آؤٹ پٹ پہ آگے اسی طرح ٹی فور انٹرول پہ یہ انفارمیشن شفٹ رائٹ ہوگی کیو ون کے آؤٹ پٹ پہ آگے اسی طرح T five T six T seven T eight اور ٹی نائن اور ٹی ٹین انٹرول پہ یہ انفارمیشن ایک ایک بٹ جو ہے آگے کو شفٹ ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں انٹرول ٹی سیون پہ ان پٹ اے جو ہے پہلے زیرو تھا دوبارہ ادھر ون ہوا ہوا ہے اور اسی انٹرول میں زیرو کے آؤٹ پٹ پہ لاجک ون آ گیا اس سے پہلے لاجک زیرو تھا یہ انفارمیشن اگین جو نیکسٹ ٹائم انٹرولز ہیں ٹی نائن ٹی ٹین میں رائٹ right کی طرف شفٹ کر رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا serial in parallel out shift register جس میں سیریلی ان ڈیٹا شفٹ کر رہے ہیں اور پیرل آؤٹ دیکھ رہے ہیں اس ڈیٹا کو ہم نے ایک ایم ایس آئی چپ دیکھا جو ایٹ بٹ شفٹ رجسٹر ہے اگین سیریلی کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ پہ ہمیں ایٹ بٹ ڈیٹا نظر آتا ہے اب بات کرتے ہیں parallel in serial out shift register کی parallel in serial out shift register جو ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم پیرل میں ڈیٹا لوڈ کر دیں گے اور جو ہی ہم کلاک پر سپلائی کریں گے ایک بٹ ہمیں آؤٹ پٹ پہ ملے گی جو سیریلی آؤٹ ہوگی so one bit at a time output پہ ہمیں ملتی جائے گی اس کو دیکھتے ہیں کہ کام کیسے کرتے ہیں اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایم ایس آئی چپ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں سو آئیے دیکھیں ان تین چیزوں کو ڈائگرام میں ایک parallel in serial out shift register کا بلاک ڈائگرام دکھایا گیا چار فلپ فلپس ہیں کیونکہ چار بٹ شفٹ رجسٹر ہے انفارمیشن جو ہے پیرل میں لوڈ ہوتی ہے so flip flop one two three four جو ہیں سائملٹینیسلی انفارمیشن کو لوڈ کر دیں گے یہ لوڈ کیسے ہوگی ابھی ہم آگے ایک سرکٹ دیکھتے ہیں کلاک پلس جو ہی کلاک سگنل آئے گا انفارمیشن لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم انفارمیشن کو سیریلی آؤٹ کر سکتے ہیں اگین ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ اس سرکٹ کو یوز کرنے کے لیے ایک اگین کنٹرول ان پٹ ہوگا جو کہ اس کو کنفیگر کرے گا فور پیرل ڈیٹا لوڈ یا پیرل آؤٹ سو آئیے دیکھتے ہیں سرکٹ کو کہ یہ پیرل لوڈ کیسے کریں گے اور سیریل آؤٹ کیسے ہم شفٹ کریں گے ڈائگرام میں ایک four bit parallel in serial out shift register دکھایا گیا ہے چار فلپس ہیں کلاک ان کا کامن ہے flip flop two flip flop three flip flop four کے اوپر ایک اینڈ گیٹ اور اور گیٹ کی کمبنیشن دکھائی گئی ہے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ اوپر ایک انورٹر دکھایا گیا اس کے ساتھ شفٹ اور بلیک لوڈ بار لکھا گیا سو so, اگر ہم نے لوڈ کرنا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا پیل ان لوڈ کرے گا اور سیریلی آؤٹ شفٹ کرے گا سو so, انفارمیشن پہلے لوڈ کرنی ہے وہ کیسے کریں گے شفٹ ابلیک لوڈ بار کو لاجک زیرو پہ سیٹ کر دیں گے لاجک زیرو پہ سیٹ کرنے کی وجہ سے اینڈ گیٹ ٹو جو ہے جو تین اینڈ گیٹس ہیں جن پہ ٹو لکھا ہوا ہے وہ انیبل ہو جائیں گے سو ڈی زیرو جو ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹلی فلپ ون کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈی ون ان پٹ جو ہے وہ اینڈ گیٹ ٹو سے ہوتا ہوا اور گیٹ سے ہوتا ہوا ڈی ون ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس طرح ڈی ٹو ان پٹ جو ہے وہ AND gate two OR gate سے ہوتا ہوا ڈی ٹو uh, جو فلپ فلپ تھری ہے اس کے انپٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اسی طرح ڈی تھری جو سگنل ہے وہ اینڈ گیٹ ٹو سے ہوتا ہوا اور گیٹ سے ہوتا ہوا ڈی تھری انپٹ جو فلپ فلپ فور کا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے so let's say one one zero zero ہم D zero D one D two D three پہ اپلائی کرتے ہیں شفٹ لوڈ سگنل کو زیرو پہ رکھ لیا دیٹ مینس یہ سارے جو چار پٹس ہیں یہ اویلیبل ہیں چاروں فلپ فلوپس کے ان پٹس پہ جو ہی کلاک سگنل آیا یہ انفارمیشن لیچ ہو جائے گی اور یہ انفارمیشن ہمیں نظر آئے گی Q zero Q one Q two اور کیو تھری آؤٹ پٹ پہ اب اس انفارمیشن کو شفٹ کرنے کے لیے جو سیریلی شفٹ آؤٹ ہو رہی ہے جو shift oblique load bar control signal ہے اس کو ہم لاجک ون پہ سیٹ کر دیں گے لاجک ون پہ جب سیٹ کریں گے تو تین جو اینڈ گیٹ ہیں جن کے اوپر ون لکھا ہوا ہے وہ انیبل ہو جائیں گے اگر پہلے والے کو جو ایکسٹریم لیفٹ پہ اینڈ گیٹ ہے اینڈ گیٹ ون اس کے ان پٹ پہ کیو زیرو کونیکٹ کیا ہوا ہے سو دیٹ مین کیو زیرو جو ہے وہ فلپ فلوپ کے ڈی ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح جو سیکنڈ اینڈ گیٹ ہے جس پہ ون لکھا ہوا ہے اس کا انپٹ ہے کیو ون اور اس اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ڈی ٹو کے ساتھ so that means Q one کر دیا ہے فلپ فلپ تھری کے ڈی ٹو انپٹ کے ساتھ اور اسی طرح جو آخری اور تیسرا اینڈ گیٹ ہے ود دی نمبر ون اس کا انپٹ جو ہے کیو ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ہوا ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے آف کورس کیو ٹو ہوگا اور گیٹ کے through D three input کے ساتھ کنیکٹڈ ہے so that means Q two جو ہے ڈی تھری کے ساتھ کونیکٹ کر دیا سو شفٹ انفارمیشن کرنے کے لیے جو شفٹ ابلیک لوڈ سگنل ہے اس کو لاجک ون پہ رکھیں گے سرکٹ کنفیگر ہو گیا شفٹ آپریشن کے لیے جو ہی کلاک پلس اپلائی کی کیو زیرو پہ جو انفارمیشن ہے وہ فلپ فلپ ٹو میں چلی جائے گی اسی طرح کیو ون پہ جو انفارمیشن ہے وہ فلپ فلپ تھری اسٹور کر دے گا اور اسی طرح کیو ٹو کے پہ جو انفارمیشن ہے وہ فلپ فلپ فور اسٹور کر لے گا اور کیو تھری والی جو انفارمیشن تھی پہلی اسٹیٹ میں وہ اویلیبل ہوگی ہر کلاک پلس پہ انفارمیشن رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ ڈی زیرو ان پٹ جو ہے ادھر سے انفارمیشن جو ہے وہ شفٹ ان ہو رہی ہے سو ڈی زیرو اگر ون پہ سیٹ کر دیے ہے سو چار کلاک پلس کے بعد اس شفٹ رجسٹر میں چار ونز ہوں گے اگر ڈی زیرو ہے وہ زیرو پہ سیٹ کیا ہوا ہے سو چار کلاک پلس کے بعد ان چار فلپ فلپراس میں چار زیرو ہوں گے آؤٹ پٹ پہ آئیے دیکھتے ہیں seven four H C one six five جو کہ ایک eight bit parallel in serial out shift register ہے جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا اس کے ایٹ پٹس ہیں پیرل انپٹس ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے کیو سیون جو کہ سیریل آؤٹ پٹ ہے اس کا کیو سیون بار آؤٹ پٹ بھی ہے سو کمپلیمنٹڈ یا ان آؤٹ پٹ ہمیں اویلیبل ہے لیفٹ سائڈ پہ چار سگنلز دکھائے گئے ایک شفٹ ابلیک لوڈ سگنل ہے سو so, اگر ہائی ہوگا شفٹ آپریشن کرے گا اگر لو ہوگا تو یہ لوڈ آپریشن کرے گا دیٹ مینس جو ڈیٹا پٹس uh, ہیں ڈی زیرو سے ڈی سیون پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ لوڈ ہو جائے گی ایس سی آر جو ہے سیریل پٹ سگنل ہے ادھر ہم انپٹ انفارمیشن اپلائی کریں گے جو اس میں شفٹ ہو جائے گی کلاک سگنل ایک تو کلاک ہے اور ایک کلاک انہیبٹ ہے بیسکلی یہ دو سگنل جو ہیں انٹرنلی ایک اور گیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں سو کلاک انہیبٹ سگنل جو ہے کلاک کو انہیبٹ انیبل یا ڈسیبل کر رہا ہے اگر یہ سگنل ون کر دیں سو کلاک کام کرنا بند کر دے گا شفٹ آپریشن نہیں ہوگا یا لوڈ آپریشن بھی نہیں ہوگا کلاک انہیبٹ سگنل کو اگر زیرو کریں گے اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کلاک سگنل پہ سو کلاک انہیبٹ سگنل کو زیرو کرنے سے کلاک کام کرنا شروع کر دے گا سو so, یہ جو شفٹ رجسٹر ہے یہ پیرل لوڈ بھی کرے گا اور شفٹ آپریشن بھی کرے گا ابھی ہم نے ایک parallel in serial out register دیکھا اور اس کا جو ایم ایس آئی فارم ہے وہ بھی ہم نے دیکھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں parallel parallel in out shift register ابھی تک جتنے بھی ہم نے رجسٹر دیکھے serial in serial out serial in parallel out یا پیرل ان سیریل آؤٹ اس میں شفٹ آپریشن ہو رہا ہے یہ جو parallel in parallel out register ہے اس میں کوئی شفٹ آپریشن نہیں ہو رہا سو پیرل میں ڈیٹا اسٹور ہوگا اور پینل میں ہی آپ کو ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل ہو جائے گی سو بیسکلی یہ پیور رجسٹر ہے جو انفارمیشن اسٹور کر رہا ہے شفٹ نہیں کر رہا اس کی بھی ڈفرنٹ ویریشنس ہیں ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ کے ایم ایس آئی چپس ہیں جو کہ پیرل ان کرتے ہیں پیرل آؤٹ کرتے ہیں ساتھ میں سیریل ان سیریل آؤٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا ویسٹائل قسم کا چپ ہے جو پیرل ان سیریل آؤٹ کر دے گا یا سیریل ان پیرل آؤٹ کر دے گا یا پیرل ان پیرل آؤٹ کرے گا یا سیریل ان سیریل آؤٹ کرے گا سو آئیے دیکھتے ہیں ایک پیرل ان پیرل آؤٹ کہ بلاک ڈایا گرام کو کام کیسے کرتا ہے اس کا ایک انٹرنل سرکٹ جو ہے سرکٹ ڈایا گرام وہ دیکھتے ہیں اور پھر ایک ایم ایس آئی چپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک یونیورسل ٹائپ کا چپ ہے جو کہ یہ سارے کام کر سکتا ہے ڈایاگرام میں ایک parallel in parallel out register دکھایا گیا جو کہ پیرل فارم میں ڈیٹا لوڈ کرتا ہے اور پیرل فارم میں ہی ڈیٹا آؤٹ پٹ کر رہا ہے بیسکلی چار فلپ فلپس ہیں جن کے جو ان پٹس ہیں ادھر ہم ڈیٹا اپلائی کر رہے ہیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن آیا یہ انفارمیشن اسٹور ہو جائے گی یا کیو آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی اس آؤٹ رجسٹر کا انٹرنل سرکٹ دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے چار فلپ فلپس ہیں ڈی فلپ فلپس ہیں کلاکس اگین آپس میں کنیکٹڈ ہیں انفارمیشن جو ہے D zero input D one input D two input اور ڈی تھری ان پٹ پہ سائملٹینئسلی اپلائی کر رہے ہیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا یہ چاروں فلپ فلپس انفارمیشن جو ان کے ان پٹس پہ وہ اسٹور کر دیں گے یا لیچ کر دیں گے یہ information immediately after certain propagation delay of course آپ کو اویلیبل ہوگی کیو زیرو آؤٹ پٹ پہ کیو ون آؤٹ پٹ پہ کیو ٹو آؤٹ پٹ پہ اور کیو تھری آؤٹ پٹ پہ اس سرکٹ میں کوئی شفٹ میکنیزم نہیں دکھایا گیا دیٹ مینس یہ جو رجسٹر ہے شفٹ آپریشن نہیں پرفارم کر سکتا ڈائگرام میں seven four H C one nine five ایک ایم ایس آئی شفٹ دکھایا گیا جو کہ ایک four bit parallel in parallel out shift register ہے یہ ایک پیور رجسٹر نہیں ہے اس میں آپ شفٹ آپریشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں جیسا کہ ان پٹ پہ دکھایا گیا D zero D one D two D three ادھر آپ four bit parallel information apply کر سکتے ہیں جو کہ اس میں لوڈ ہو جائے گی آؤٹ پٹ پہ Q zero Q one Q two Q three ہے جہاں سے آپ پیرل آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں جے اور کے بار انپٹ جو ہیں ادھر سے آپ سیریلی انفارمیشن اس میں لوڈ کر سکتے ہیں سیریلی ان کر سکتے ہیں شفٹ پبلک لوڈ جو سگنل ہے اگین شفٹ جب سگنل ایکٹیو ہوگا دیٹ از لاجک ون ہوگا تو شفٹ آپریشن کرے گا اگر لاجک زیرو پہ رکھا ہے اس سگنل uh, کو تو یہ انفارمیشن لوڈ کرے گا پیرل میں انفارمیشن لوڈ کر دے گا clear active low asynchronous signal ہے جو ہی یہ ایکٹیویٹ ہوگا آؤٹ پٹس جو ہیں سارے ریسٹ ہو جائیں گے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سو ہر کلاک پازیٹو ٹرانزیکشن پہ انفارمیشن جو ہے یا شفٹ کرے گی یا لیچ کرے گی ڈائگرام میں seven four H C one nine four دکھایا گیا جو کہ ایک bidirectional four bit universal shift register ہے جیسے کہ پہلے بتایا یہ پیرل ان پٹ کرتا ہے پیرل آؤٹ پٹ کرتا ہے سیریل ان پٹ کرتا ہے سیریل آؤٹ پٹ کرتا ہے D zero D one D two D three parallel bits ہیں four bit parallel bits Q zero Q one Q two Q three four bit parallel output ہیں کلیئر ایکٹیو اے سنس ان ہی یہ سگنل ایکٹیویٹ ہوگا آؤٹ پٹ کلیئر ہو جائیں گے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ ہو جائیں گے کلاک سگنل جو ہے پوزیٹو ایچ پہ یہ کام کرتا ہے سو جو ہی پازیٹو ٹرانزیکشن ہوگی یا تو یہ انفارمیشن پٹ پہ جو ہے پیرل انپٹ پہ وہ لوڈ کر دے گا یا شفٹ کرے گا دو سگنلز دکھائے گئے S zero and S one basically یہ جو ہے اس چپ کو کنفیگر کر دیتے ہیں ان ڈفرنٹ موڈس اگر یہ دونوں ہائی ہیں تو یہ انفارمیشن جو ہے پیرل انفارمیشن اس کو لوڈ کرے گا اگر ایس زیرو ون ہے تو یہ رائٹ right شفٹ کرے گا اگر ایس ون ون ہے تو یہ لیفٹ شفٹ کرے گا ایس زیرو اور ایس ون دونوں اگر لاجک زیرو ہوں تو یہ ڈسیبل ہو جائے گا شفٹ رجسٹر کام نہیں کرے گا دو مزید ان پٹس دکھائے گئے S R S C R اور S L S C R basically یہ سیریل ان پٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو سیریل شفٹ لیفٹ کرنا ہے تو ایس ایل ان پٹ پہ اپلائی کریں گے اور رائٹ شفٹ کرنا ہے تو ایس آر ان پٹ پہ انفارمیشن اپلائی کریں گے ابھی ہم نے parallel input parallel output register دیکھا جو کہ شفٹ نہیں کرتا سمپلی انفارمیشن اسٹور کرتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ ڈفرنٹ ویریشن ہیں تو ایک ہم نے ایک ایم ایس آئی چپ دیکھا جو کہ پیرل ان پٹ رہا ہے پیرل آؤٹ پٹ کر رہا ہے سیریل انپٹ کرتا ہے سیریل آؤٹ پٹ کرتا ہے سو ڈفرنٹ کمبینیشن کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں روٹیشن ابھی تک بات کر رہے تھے شفٹ آپریشن کی انفارمیشن شفٹ ہو رہی ہے ایک اینڈ سے ان پٹ ہوگی دوسرے اینڈ سے آؤٹ پٹ ہو جائے گی روٹیشن میں بیسکلی ہم جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ پہ کونیکٹ کر دیتے ہیں سو سیریل آؤٹ پٹ جو ہے سیریل ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گا سو بیسکلی روٹیٹ آپریشن میں انفارمیشن جو ایک اینڈ سے نکل رہی ہے وہ واپس ریسرکولیٹ ہو رہی ہے سو so, ایک سیکوینس جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے سو so, اگر کاؤنٹر کی ایگزامپل لیں کاؤنٹر میں بھی ایک سیکوینس ریپیٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہوگا سو روٹیٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور روٹیٹ لیفٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کے بلاک ڈایاگرامس کے روٹیٹ رائٹ کیسے ہوگا اور روٹیٹ لیفٹ کیسے ہوگا یہ کوئی ڈفرنٹ سرکٹ نہیں ہوگا سمپل کوئی بھی ایک سیریل جو شفٹ رجسٹر ہے اس کو لے کے اس کا جو سیریل آؤٹ ہے اس کے سیریل ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں سو so, یہ آپ کا روٹیٹ آپریشن پرفارم کرے گا آئیے دیکھتے ہیں پہلے روٹیٹ رائٹ آپریشن کو جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ایک فور بٹ شفٹ رجسٹر ہے جو سیریل ان پٹ کر رہا ہے سیریل آؤٹ پٹ کر رہا ہے اور شفٹ رائٹ کر رہا ہے جو سیریل آؤٹ پٹ پن ہے اس کو سیریل انپٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہوا ہے سو چار کلاک پاسز میں انفارمیشن لوڈ ہو جائے گی پانچویں کلاک پلس میں جو فورتھ فلپ فلپ ہے اس کے آؤٹ پٹ کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ فرسٹ فلپ فلپ کے ڈی ان پٹ پہ اویلیبل ہوگی اور وہ لیچ ہو جائے گی سو دیٹ مینس یہ جو فور بٹ پیٹرن ہے یہ روٹیٹ کرتا رہے گا روٹیٹ رائٹ آپریشن کے تحت آئیے اب دیکھتے ہیں روٹیٹ لیفٹ آپریشن کو اگین یہ بھی ایک شفٹ رجسٹر ہے جو کانٹینٹس ہیں ان کو شفٹ لیفٹ کر رہا ہے so extreme left hand side پہ جو شفٹ آؤٹ پن ہے اس کو ہم نے کونیکٹ کر دیا ہوا شفٹ ان پن کے ساتھ ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سو جو ہی کلاک پلس آئی جو بھی انفارمیشن فلپ فلاپ ون کے آؤٹ پٹ پہ ہے ہے وہ فلپ جو اس کو کر دے گا سو so اگین یہ جو فور بٹ پیٹرن ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوگا ابھی ہم نے روٹیٹ آپریشن دیکھے rotate right and rotate left جو کہ ہم شفٹ رجسٹر کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں بیسکلی شفٹ رجسٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ کر دیا یہ جو روٹیٹ آپریشنز ہیں جو شفٹ رجسٹرز کے تھرو ہم پرفارم کر رہے ہیں ان کی مدد سے ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے کاؤنٹرز بنا سکتے ہیں جو دو کامنلی یوزڈ کاؤنٹرز ہیں وہ ایک ہے جانسن کاؤنٹر اور ایک ہے رنگ کاؤنٹر جانسن کاؤنٹر میں بیسکلی جو لت سے فور بٹ جانسن کاؤنٹر ہے تو جو آخری والا فلپ فلپ ہے اس کا جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کونیکٹ کر دیں گے پہلے والے فلپ فلاپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ سو so بیسکلی جو کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ ان پٹ پہ آ رہا ہے جو پہلا والا فلپ فلپ ہے جو جو ہم کلاک اپلائی کریں گے یہ پیٹرن جو ہے یہ ریپیٹ ہوگا پیٹرن کیا ہوگا انیشلی اگر چاروں فلپ ہیں ہم نے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ کر دیا ہوا ہے سو کلاک کے بعد اس میں one one one one fill ہو جائے گا اور آستہ آستہ وہ ون ون واپس زیرو زیرو زیرو میں چینج ہو جائے گا سو آئیے دیکھتے ہیں جانسن کاؤنٹر سرکٹ کیسے ہے اور کام کیسے کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں فور بٹ جانسن کاؤنٹر کو جیسا کہ سرکٹ میں دکھایا گیا چار ڈی فلپ فلوپس ہیں پہلے والا جو فلپ فلپلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ سیکنڈ والے کے ڈی پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح دوسرا جو فلپ فلپلوپ ہے وہ تیسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور تیسرے کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے ڈی ان پٹ چوتھے والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو آخری والا فلپ فلپلوپ ہے فلپ فلپلوپ فور اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ پہلے والے فلپ فلوپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کلاکس کنیکٹڈ ہیں سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی ہائی ٹو لو یہ ڈی فلپ لوپ جو ہیں اسٹیٹ چینج کر دیں گے ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے ان پٹ پہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وہ کیسے ریپیٹ ہو رہا ہے اور کیا پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ چاروں فلپ لوپس جو ہیں کلیئر کر دیے ہوئے یا ریسیٹ کر دیے ہوئے سو ان کے چاروں آؤٹ پٹ پہ زیرو زیرو زیرو زیرو ہے سو جو ہی پہلی کلاک پلس ہوئی جو چوتھا فلپ فلوپ ہے اس کے کیو بار آؤٹ پٹ پہ ون ہوگا وہ کیونکہ پہلے فلپ فلوپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو پہلی کلاک ٹرانزیکشن میں پہلا فلپ فلپ جو ہے اس کے کیو آؤٹ پٹ پہ ون آ جائے گا باقی جو تین فلپ فلپس ہیں ان کے کیو آؤٹ پٹ پہ زیرو رہے گا سو so جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے کلاک پلس ون پہ Q zero is one Q one is zero Q two is zero and Q three is zero اسی طرح سیکنڈ جب کلاک پلس ہوگی سو so جو چوتھا فلپ فلوپ ہے اس کے کیو بار آؤٹ پٹ پہ ون ہے کیونکہ کیو آؤٹ پٹ پہ زیرو ہے سو so, ون جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے پہلے فلپ فلپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ سو so, اس کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو جو آؤٹ پٹ ہے فلپ فلپ ون کا اس کے آؤٹ پٹ پہ آلریڈی ون تھا وہ فلپ فلپ ٹو لچ کر دے گا سو so, جو پیٹرن اب نظر آئے گا وہ کیو زیرو ون ہوگا کیو ون ون ہوگا کیو ٹو زیرو ہوگا اینڈ کیو تھری بھی زیرو ہوگا اسی طرح کلاک پلس تھری پہ فلپ فلپ فور جو ہے اس کا Q bar output again one ہوگا جو کہ فلپ فلپ ون لچ کر دے گا سو تھرڈ کلاک کے بعد جو انفارمیشن نظر آئے گی اس فور بٹ جانسن کاؤنٹر پہ پہلی تین بٹس ون ہوں گی آخری بٹ زیرو ہوگی چوتھے کلاک پلس پہ کیو بار اگین ون ہے فلپ فلاپ ون جو ہے وہ ون پہ سیٹ ہو جائے گا اور باقی جو تینوں فلپ فلاپس ہیں وہ بھی ون پہ شفٹ سیٹ uh, ہو جائیں گے کیونکہ جو چوتھا فلپ فلاپ ہے اس میں ون شفٹ ہو گیا سو so, جیسا کہ ٹیبل میں دکھائے گیا کلاک پلس فور میں Q zero Q one Q two Q three one پہ سیٹ ہو گئے اب ففتھ کلاک پلس پہ چوتھے فلپ فلوپ کا کیو آؤٹ پٹ ون ہے کیو بار آؤٹ پٹ زیرو ہے اب زیرو آؤٹ پٹ کی وجہ سے فلپ فلوپ ون جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ بھی زیرو آ جائے گا سو کلاک پلس ففتھ پہ کیو زیرو زیرو ہو گیا کیو ون ون ہے کیو ٹو ون ہے کیو تھری بھی ون ہے so clock pulse six and seven پہ جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ زیرو زیرو ون ون ہے زیرو زیرو ون ہے ریسپیکٹولی آٹھویں جو کلاک پلس ہوگی فلپ فلاپ فور جو ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ ون ہے کیو بار آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا سو زیرو کیونکہ فلپ فلاپ ون پہ کنیکٹڈ ہے so flip flop one zero پہ سیٹ ہو جائے گا فلپ فلاپ ٹو کا آؤٹ پٹ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گا فلپ فلپ تھری کا آؤٹ پٹ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گا اور فلپ فلپ فور کا آؤٹ پٹ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گا سو آٹھویں کلاک پلس میں یہ واپس انیشل اسٹیٹ پہ آ جائے گا سو so, ایک این بٹ جانسن کاؤنٹر جو ہے اس کی ٹو انٹو این اسٹیٹس ہوں گی so four bit Johnson counter ہے اس کی آٹھ اسٹیٹس ہیں جیسے کہ اس ٹیبل میں دکھائی گئی ہیں اسٹیٹ زیرو سے لے کے اسٹیٹ سیون تک ابھی ہم نے ایک فور بٹ جانسن کاؤنٹر دیکھا ہم سکس بٹ جانسن کاؤنٹر بنا سکتے ہیں ایٹ بٹ بنا سکتے ہیں سو طریقہ وہی ہوگا سارے فلپ فلپ آپس میں کنیکٹڈ ہیں آخری والا جو فلپ فلپ ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے فلپ فلپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں رنگ کاؤنٹر کی رنگ کاؤنٹر جو ہے وہ بھی سملر ہے to the Johnson counter ring counter میں جو ڈفرنس یہ ہے کہ جو آخری والا فلپ شلپ ہے اس کا کیو جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم نے پہلے والے فلپ شلپ کے ڈی انپٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا کیو بار آؤٹ پٹ کو نہیں کیو آؤٹ پٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا اس کو جب انیشلائز کرتے ہیں رنگ کاؤنٹر کو اس میں ہم ایک جو فلپ شلوپ ہے اس کو ون پہ سیٹ کر دیتے ہیں باقیوں کو زیرو پہ کلیئر کر دیتے ہیں سو لیٹ سپوز ہمارے پاس فور بیٹ رنگ کاؤنٹر ہے تو تین فلپ شلپ جو ہیں ان کی آؤٹ پٹ جو ہے زیرو پہ ہوگی ایک جو فلپ شاپ ہے اس کی آؤٹ پٹ ون پہ ہوگی جو ہی ہم کلاک پلس سپلائی کریں گے وہ ون جو ہے نیکسٹ فلپ فلپ میں شفٹ ہو جائے گا زیرو جو ہے وہ اسے اگلے والے میں جو دوسرا زیرو ہے وہ اسے اگلے والے میں جو آخری فلپ فلپ ہے وہ اگر زیرو پہ انیشلی تھا تو وہ زیرو جو ہے واپس پہلے والے فلپ فلپ کے ان پٹ پہ اپلائی ہوگا سو so, پہلا والا فلپ فلپ ہے اگر انیشلی ون پہ سیٹ ہوا ہوا ہے وہ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گا سو so, اگر آپ غور کریں اس پہ وہ ون کا جو پیٹرن ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے بیسکلی روٹیٹ ہو رہا ہے اس میں سو so, اگر فور بٹ ہمارے پاس رنگ کاؤنٹر ہے سو فور پیٹرنس ہوں گے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رنگ کاؤنٹر کے سرکٹ ڈائگرام کو سرکٹ ڈائگرام میں فور رنگ کاؤنٹر دکھایا گیا ہے چار of course D flip flips ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو پہلا فلپ فلپ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح دوسرا تیسرے کے ساتھ اور تیسرا چوتھے کے ساتھ جو آخری والا چوتھا فلپ فلپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے کے ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا کلاک ساروں کی آپس میں کنیکٹڈ ہیں اوپر پری سیٹ اے سنکونس ان پٹ دکھایا گیا اور نیچے کلیئر اے سنکونس ان پٹ دکھایا گیا سو پری سیٹ ان پٹ جو ہے وہ پہلے والے فلپ فلپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو کلیئر اے سنکونس ان پٹ ہے وہ آخری تین فلپ فلپس کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے so initially before we use the flip flip کو سیٹ کر دینا ون پہ اور جو کلیئر کر دینا زیرو زیرو زیرو پہ سو انیشل اسٹیٹ جو ہے ون زیرو زیرو زیرو ہوگی پہلی کلاک پلس پہ یہ پیٹرن شفٹ ہوگا رائٹ سائڈ پہ سو کیو زیرو زیرو ہو جائے گا کیو ون ون ہو جائے گا کیو ٹو زیرو ہوگا کیو تھری زیرو ہوگا اسی طرح سیکنڈ پلس پہ یہ ون کیو ون سے شفٹ ہو کے کیو ٹو پہ چلا جائے گا اور اسی طرح تیسری پلس پہ کیو زیرو زیرو ہو جائے گا کیو ون زیرو ہو جائے گا کیو ٹو زیرو ہو جائے گا اور کیو ٹو کا جو انیشلی ون آؤٹ پٹ تھا وہ کیو تھری پہ چلا گیا نیکسٹ کلاک پلس پہ یہ جو ون ہے یہ روٹیٹ ہو کے کیو زیرو کے آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا so four bit ring counter کے فور پیٹرنس ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ابھی ہم نے رنگ کاؤنٹر دیکھا رنگ کاؤنٹر کے جو چار اسٹیٹس ہیں وہ ہر اسٹیٹ کے لیے ایک ہی فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ ون ہے باقی سارے زیرو ہیں سو so ہم اگر ہم یہ یوز کریں اس کے بعد ہمیں ڈی کوڈنگ آؤٹ پٹس نہیں لگانے پڑتے جیسے ہم نے پہلے کنسیڈر کیا تھا کاؤنٹر کی اپلیکیشن میں اس کے بعد ہم نے ایک ڈی کوڈنگ سرکٹ لگایا تھا جو کہ ایک اسٹیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہ آؤٹ پٹ کو ون کر دیتا ہے رنگ کاؤنٹر کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ڈیکوڈنگ آؤٹ پٹ نہیں ہوگی ہر اسٹیٹ جو ہے ایک یونیک ون کو آؤٹ پٹ کر رہی ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان شفٹ رجسٹر کی اپلیکیشن اور مزید ڈسکشن ہوگی اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم